سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان يا رحمة للعالمين دائم للصحابة حامي حق الصدقة سبحان الله حضرت علامة مولانا محمد محمد تنویر صاحب سبحان سبحان اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے مطابق زیادہ حضرات حضرات مستقل سن رہے سبحان سبحان اللہ اللہ کچھ نئی سماج ہو جی، بے شک تشریف لے آنا رہا سارے بزرگوں ستر سال ہو بے بے شک شک اس واسطے دنیا مزاج اثر پاؤنا نبی اور دین کو ماننے والے ہمارا دین ہے دین کو چھپانا کام ہے مذہب کو چھپانا بھی مناسب مذہب ساڈا اللہ سبحان اللہ جس دور کے اندر جی رہے ہیں ساڑھے دین اور مذہب دونوں کے خلاف اعلیٰ سطح ہمیشہ سازشاں اور فکرے نت نئے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو رہے ہیں ساڑھے تین کے خلاف بھی ساڑھے مذہب کے خلاف یہ گل چکی ہے بالکل واضح ہے خصوصاً سارے دین اور مذہب ختم کرنا سے ہر قوت اس استعمال ہوئی جس میں کتنے کتنے انہوں نے نے نے لباس لباس اسلام اسلام کا کا کافر یہود پہوا کے اپنے نفسانی نقشانی بنیادی افراد دشمن کو بچنا بہت بہت بہت نظر رکھنے والا توجہ گل لہذا چل رہے ہیں چلتے پیر پیر بدتے کم نہیں ہو لوچو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف زبان صحابہ کرام کے خلاف زبان کرا دی یہ اگرچہ آگے سنت و جواب کو خارج ہوگا بھی کر دو سن کے ہاں۔ تے سارے سادہ لوگ لگ اس موضوع کا نام ہے جماعت کی اتباع سبحان اللہ پوری پوری دنیا دنیا ولی نے صاف ہے اس صحابہ کرام کو دیکھ کے اگلے طبقے ایک کے تابے داری پھر انہوں نے اگلے نے ایک کے تابے داری اسی طرح یہ سلسلہ پیچھنے لگا ہے ہدایت پکی زمانت بزرگ پیچھے چلنا ہے اگر میری گل سمجھ جا پہ میں جبردار واپس کر دینا میں آیا ہوں لیکن اگر پھر قبول کرے تو میں وقت وقت بہت بہت بہت ہو ہو رہا رہا ہے ہے موضوع موضوع وسیع اور آگے جناب تاکہ کی اہمیت سامنے ہو جائے موضوع اللہ ایسا مزدور ہوئے گا گیت کے دور کا توجہ د بڑا انداز میں ہو مسرت اشارے جی؟ ہاں، ہاں، ہاں۔ اشارے دیکھ کر انداز کر سکتا اشارے پڑھن سمجھ نہیں ہو سنن سمجھ نہیں ہو مسلم میری آواز سننے والے جتنے بھی ہو گے ایس گل کے سب سب کو محروم رہ گئے کیوں یہ اشارہ تھی یہ سنن کا تعلق نہیں ہوئی لکھا ہے سننے والا جو ہے وہ سمجھ نہیں سے آ سکتے سنی جاتی سونا لہجے پر نبی ہر خود کے آئے گل سمجھیے روایت مسلسل روایت ہوتی ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں جی نمی سمجھا رہے یار آرام فکر رکھنے کے لیے خود پڑھو خود سمجھو بے وقوف سے خود ہوں بیٹھے سر یہ خود ہوا میں چاہتے ہیں حضور نے سوپاؤ آرام کا چاہتے ہیں خود ہوا ہے یہ اگلا لا بیٹھے سر اپنی موت کو اپنی حیات کو چل رکھ میں اپنی بربادی کو اپنی آبادی کو چل رکھ میں اور کیا کہ کیا جائے پچھلے جی سالوں سے سالوں غلام کو آپ کو کیسے کر سکتے پہلے ترقی بھی کرتی ہے ہے آپ کا خالق جو مخصوص ہے وہ پیا اس واسطے کلندر اقبال خا کا دو گل کر گیا دونوں گلا سنانا مجبوری اگر میں نئے بندے بھی زندگی بڑے گا اللہ بڑھے گا عجیب جس گل کرو تین مان سے اس لیے کہتے ہیں بدترین بندہ ہے دیکھو سانو میں آزاد ہو جاؤ فکری آزادی کا دور ہے اقبال کرنا ہے وہ چلے ہو پہنچے عبداللہ بن مبارک نے اپنے فرمائے ہیں جب ان پر پوچھا گیا ہے حضرت عمر بن عبد الدیب یہ بہتر نے یا حضرت معافیہ حضر نے انہوں فرمایا پوری خطا معافیہ کی غلطی معافیہ کی غلطی عمر بن عبد العزیز سے ٹھیک کام نہ ہو سکتی Allah Allah Allah اگے چلنا نفس موضوع کی طرف آواں ہاں ہاں, ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ شکیہ اور دنیا پہلی بار یہ سارا موضوع نہیں کوئی ہی پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی بار پڑھ کے سامنے جو ہے اگر دنیا میں کسی سفید ناجری کا موضوع مل جائے پیسے واپس گرم ہو گیا ہاں؟ سبحان اللہ جب شان کے حوالے سے کلام کریں گے اور میرے بھائیوں دو کس پہنچانے فضیلت فضیلتیاں ایک فضیلت اور شان ہے ایک ہے خصوصی کیا مطلب ایک ہے حضور کے صحافہ میں داخل ہونے کی وجہ سے داخل ہونے کی وجہ سے جب حضور کے صحابہ کی شان بیان ہوگی اور صحابیت کی فضیلت ہوگی تو وہ فضیلت حضرت معاویہ کو بھی شامل ہو جائے گی گے بات بڑی سرکار بہت پرواد ہے دشمن سڑک اگر قرآن ہاں، بچے آؤ قرآن کی صورت پتا کھولا آخر صورت سے پتا ہاں، جلدی کر جو کہ لوگ آتے ہیں کسی بھی ہے کٹ کے پڑھ کے دوما دیوانے والا دوما دیوانے والا آیا دیوانہ اللہ کے دلوں میں نہیں لے جا رہا ہے فکر کر اگر سے معاویہ زندہ باد نارا خالت کا اور یا رسول اللہ سے کہنا کی سنت ہے سبحان اللہ بہت مسلم شریف مسلم مسلم شریف شریف بخاری تو بعد لینا ہے مطلب کتاب التفسیر مسلم شریف پنگے سے بیویاں چھلا میں ڈر گئے پنگے سے بیویاں چھلا میں ڈر گئے بچے جڑے گھر میں نوکر کے ساتھ بچے وہ گلیاں میں دکھائے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رائے کے مستقبل کا دار ہے جان پوری پورا پیدا ہوا ہے فائدہ لے جاؤ Gracias. بیویاں دے بچے بچے تے غلام اگر کوئی آج کے مطلب ہے بیویاں چھٹا دے گھر حکم آیا نہیں صاحب اسلام آیا سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے ہر بندے بزاری باز نہیں ہے ہے سے چڑھ کے محمد کی کی عورت نہیں نہیں عورتیں مار ہوتا مسلمان کی عورت کا مداری مال ناراض نہ مجبور ہے مجبور ہے کیوں بیوی آدی سن مرد بھی ہوئے سن اور مرد مرد بھی ہوئے بیویاں بیویاں لائی گزار ہاتھ جوڑ کے بیا کر آمین آمین تو ہوگے ادھر میں ٹکے دار گزر بال بال اگر کوئی آ گئی لما پاکستان ہے لیکن بسری پنچو لبا یا اللہ نے عثمان کو شہید کروا کے کتنا جیتا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اللہ تیار ہے اللہ کا روح ہے شیطان اور وہ اس بدلوں کا اللہ تیار ہے عثمان نے نبی کو بدلوں کا اللہ تیار ہے ہوئی نبی ہوئی نبی ہے سارے ہوئے ہو جس کو مطلب نہیں لاؤ گے پھر وہ مطلب ہے نہیں ہوگی من ہے چمن کیا مطلب یہ دو کام جمع نہیں ہو سکتے ایسے ہے نا کیا مطلب؟ قتل کر پھر واپسی دے کے تے اگو خیر کاٹا ہے فرمایا کسی امت نے جی نبی کے قریب پھر پایا کہ گل لا ہے بھائی کہ وہ آپ کو پچھلیا کتاباں پڑھ کے رکھ رہے پچھلیا کتاباں جہیا پڑھیا نبی جی مارے ستر ہزار آپ لے کر تو میں نے ستر ہزار مارا تھے لیکن تیرے بیٹے حسین کے بدلے میں ستر ستر ایک سو چالیس ہزار یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار یہ روایت غلط ہے یہ مزے بنا دیتا ہے صرف تفضیل تفصیل تفضیل آئمہ و امبیا اس نظریے والوں نے اس کو کھڑا ہے یہ روایت روایت کی کوئی حقیقت نہیں یہ حقیقت والی روایت ہے فرمایا نبی قتل نبی مارے کسی قتل کرے تے 70000 راہ مار رہا ہے تے جے خلیفہ نو مارو 40000 مار رہا ہے آ فرق دلدا ہے کہ باقی خلیفہ خلیفہ نبی خلیفہ ہاں یہ فرق نہ کرے پھر کی نہیں لگتا نبی نبی خلیفہ شاہ علی گزر میں پچھلی پڑھنے کا فقال يا ربي المولى لي اه قال اريد ان لا اسمع الى ريانا جانا اخر ما لا تقري لا اي لي لا كلا عليك بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ نے بھی پکڑا ہے وہ علی نے جانا نہیں اب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علی علی ہیں نے فرمایا ہے اہل بیت کرانے کا جماعت کا بندہ نہیں ہوتا آخری اس لیے شاہ علی شہید ہوئے شاہ علی کی شہادت ہوئی اور کیونکہ شاہ علی کی شہادت کے سارے ذکر پچھلیا کتابوں میں ہے سن جس میں پچھلیا کتابوں میں ہے سن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جانتے سن آپ فرماتے نے ابن ماقل ابن ماقل صاحب فرماتے ہیں فرمایا پیسے واپس فرمایا اور میں خاص فضیلت کی گل کرنا دو جی یہ بات بھی سننے کے قابل ہے ارے میرے بھائی یہ فضیلت خصوصی کی بات کر رہا ہوں خصوصی کا مطلب ہے جن میں بائی ادھر ندی کی زبان دراز آ جاوا فرمایا سند سند سند سند مضبوط مضبوط ہدایت پہ رہے ہدایت ہدایت مطلب ہے اس ہدایت کا مطلب نبی ہے غلط علم والوں سے ہو جاتی ہے ہے بزرگ فرماتے ہیں مقولہ ہر تیز لوگ گھوڑے کو ٹکر لگتی ہے اور ہر عالم سے کوئی نہ کوئی درش ہو جاتی جائے مطلب نہیں کہ میں شاہ مشکل کشا تو ایسے گل کرا میں تے حضرت سلیمان پیغمبر بیٹھے آپ والد گرامی بھی آپ بچے نے والد گرامی تشریف پکا لے جھگڑا آیا جھگڑا آیا آپ گلی پھیلے جھگڑا آیا اگلے فیصلہ کراؤنا حضرت داؤد علیہ السلام کا قران کی گل ہے داؤد علیہ السلام فیصلہ کیتا اپ کو بیٹا جی کو سن انہوں نے جی، فیصلہ کی تو نے فرمایا ہے جی نہیں ہے فرمایا ان نہیں ان اللہ قرآن اس فرماتا ہے اساں پھر دو مانو کے ساتھ وہ بھی علم والا سی وہ بھی علم والا سی اس اپنے کے مطابق بھی حساب کرے لیکن سلیمان اچھا وہ گل سلیمان کو سمجھا دیتی حضرت سلیمان باہر سامنے اپنا بولنا پروردگار اچھا، اچھا، جن کا ہاتھ قیمتی ہوتا ہے وہ کس طرح آلہ حضرت بریلوی فیس لے کیوں ملا کوئی بول دیا تو بول کچھ تو سوچ لیا کرو سیاح کہتے تھے پہلے تول بعد میں بول اور کی پتا سی کی قیامت لگ پڑی ایک <laughs> <laughs> ایمان نال دس خدا دے بندیا توجہ کرو میں ہر قسم کا آشک دسو دگا دگا بازی بازی کیوں ہے بولتے نہیں جی ہر معشوق بولنا چاہتا ہوں اگلے سدن آخر یار گل سنا چلو ہاں۔ آخر میں نہیں خلاف بولتی دی بڑا دکھ لگتا ہے دعا دی فرماں ہوتا ہے سبحان اللہ حضور بیٹھے موجود فرمایا اللہ پاک تو اللہ سبحان اللہ حضرت ابو ذر جو صحابی تھے سبحان اللہ وہ نہیں کرتا ہے اور ہم بچے بچے بسم اللہ کرا ہاں۔ میری سونی دعا ہاں۔ جو ہے ہے ہے سبحان اللہ اللہ نے نبی فرمایا ہدایت کی مطلب کی بنا بنا مطلب کہ لفظ کر لے ہائے اوئے اوئے مسلمان خلیفہ ہوئے خلیفہ ہوئے مہر علی دا لفظ نہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے خلیفہ خلیفہ خلیفہ کی سرکار دا لفظ نہ بابے فرید دا خلیفہ ہوئے محمد کریم نفس رہ بڑا منیا منیا بہت نہیں نہیں تاریخ تاریخ تاریخ تو پڑھ کے بنائی جا بے بے بے شک شک شک اپنے بزرگوں اپنے اپنے دو سلسلہ نبی تک جا گل سمجھ آئی کہ نہیں میں گل کرنا باقی حضرت معاویہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ہاں۔ اعتراضات تاریخ نہ کر سکیا ابن عباس عباس رضی اللہ اللہ عنہ صحابی اہل بیت میں جو حضرت حضرت حضرت کا کا اور سونے سبحان چاچے چاچے دا دا پتر تو کسے ہے جی ایک بھی چھپ کر وہ مستحد ہے وہ فقیر ہے وہ دین کو سمجھ رہا ہے مطلب وہ نفس بھی بجا نہیں کرتا وہ خود تقریب ہے انسان سبحان اللہ مولا بہت زیادہ پرانا ہو جائے اب ولو سمع أمره أنه علي المسلم وقلال فلا يسمع إليه معنا عندما اور مقابلے میں جو بلائے گا سبحان سبحان اللہ اللہ سمجھ لیے گل جی؟ روایت دوسری ہے سب میں سبھی روایت ہے لیکن کیونکہ اس اس مضبوط روایت کے ساتھ ملتی ہے تو ضعیف روایت کو صحیح کی تائید میں پیش کر رہا ہوں اس کو دلیل نہیں بنا وہ اسی پہ ہے وہ بھی کہ جس لیے دونوں پاسوں معاہدہ ہوا تو لکھا گیا اس لیے لکھن کی باری جب آئی نا تو اس لیے کاتب نے پوچھا ہے علی کا نام کوئی پہ لکھا یا معاویہ تھوڑا لکھا سارے جانتا سارے میں کی امید علی دے گھرانے کو رکھنا میں امام احمد بن حمد کی روایت قرآن لگا امام حسن کی نام قرآن لگا حضرت امام حضرت کی نام قرآن لگا شان حسن حسن کون نے بولو سبحان اللہ مسند امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب توجہ ہے بولتے نہیں مسند امام احمد بن حنبل حضرت معاویہ فرماندے نے میں سونے نبی نو دیکھا سبحان اللہ میں چاہنا تم لفظ سناؤں میں تا حدیث ان تک آ گیا سبحان اللہ دوسرا امام احمد بن حنبل سند بالکل صحیح میں ضعیف رو حاصل لوں گئی اللہ نے صرف ضعیف میں تابع میں سند بھی جانتا رہا جب پڑھیے میں میں میں میں ہو سکتا میرے میرے دل کا کا پیدل جانا جانا جس نے نے کتاب قسم خدا بھی کر کر پورا چیلنج پوری دنیا سامنے آ جائے جائے جی مطلب مطلب مطلب بماری کٹیا ہے ہے شاہ شاہ صاحب کی کی بات اگر وہ مطلب نکل بڑھا کے نہ مطلب وہی جو ناچیز میرا موضوع تاریخ اطلاع حقیقت أو قال شفقه يعني لعل حسن بن حبيب صلوات الله عليه فإنه لن يحسن الإنسان شفقه فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت معاویہ فرماتے معاویہ فرماتے معاویہ فرماتے رہے فرماتے ہیں کہ یہ کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی زبان مبارک سوکھ رہے تھے حضرت معاویہ قسم کھا کے فرماتے بڑی وڈی گل کر لگا جنوب زبان مارن والا مار کے وجي مسلمة الكتاب حضرت معاوية حضرت سعد بن أبي وقاص نے فرمایا علی نو گالا نہیں کڈنا دیکھے منبر سے آج نہیں سمجھنا پڑیا کر سید حبیب اللہ شاہ ہاں، سر سر مہربان میرے بہت عمر کے پر بیٹھے شاہ صاحب نے یہ گالی کی سید تبھی جا ہو گئے تو پھر پھر ہو گیا شب کا لفظ آیا گالا کا مطلب پنجابی جی اپنی بولی ہے گالا لائے سب کا مانا ارکی ہے سب کا لفظ عربی ہے سہ مانے رکھتا ہے مطلب شاہ شاہ شاہ جی نہ مطلب کے مطابق نہ لکھا میرے کو میں پرانے وہ مقام نہیں سی پڑھیا میں ایک موضوع کبھی لا چکیا تھا اسلام میں سب کو شدو کی شرح اس موضوع میں پورا فرق کیا تھا کہ سب کے مانے ہوں وہاں پچھوں ادھر ویٹ موسوا فکریہ پنتالی جی، جی، جی۔ اپنی جہالت رکھ زبان نہیں کھولنی چاہیے ہمیشہ قسم خدا کی اگر نہ ہوگی تو حدیث نہ ہوتی تو نہیں پڑھائی یہ تھوڑا امام عبد شاہراہ رحمہ اللہ کچھ کل گمبا کے اندر لکھ لے حدیث رسول قرآن و حدیث ہمارا وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سامنے سونا اور مٹی برابر ہو جائے سونا مٹی برابر ہونے ہزار ہوتے سونے سلام ہو گئے میچ بولو پتا کتنے بال بھی کٹی دے کیوں چتر پہ پہ روپیے کا لالچ ہوئے تو بڑے لالچی کی کدو قدر قسم خدا نبی سونے پہلو فرما حضور نے فرمایا جو لوگوں کے ہاتھ سے نظر چک لے کرو فرمایا دنیا کو ہاتھ چک لے کر سدکے جا ہوں سب کے واسطے توجہ ہر کبھی کلام کو سب کہتے ہیں اللہ نے پچھڑے رہے ہوئے سب کے الفاظ کافر سارے کافر کے نام چور فاسق منافق فاجر خبیر اکبر کانا کانا کہہ کر گال اب تو کنڈا کہہ دیے گال ہے امام ناظری کی آج مغلے مسلم کی طرح ان کے بعد امام قادری آج ناظری اس کے بعد اقبال اور مغلے کی پھر آگے اقبال اقبال اور اقمال امام سبھی پھر اس کے اوپر تلخیص امام سنوزی کی سارے پہلے کے دن اسی حدیث کے ساتھ سناوا میرا محاورہ میرا پور میرا ماحول اگر والوں کا ہو چلا میری بہت اصل گل ہوئی موضوع سے کام نہیں کیوں اللہ روشنی نہیں روشنی تو ہی ہے رب نو روشنی کی ہوں رب نور تیرا نور کے لفظ کا ترجمہ تیری زبان ادا نہیں کر سکتی اللہ اللہ اللہ اللہ عربی کا سکتے ہیں کا زبان نہیں کر سکتے آج ہے زبان ہی آج اللہ کہہ سکتے کا چہرہ نہیں کہہ سکتے کیوں زبان پورا نہیں کر سکتی مانے کی ادائیگی نہیں کر سکتی اسی طرح سب لفظ لفظ جو ہے نا گار کہہ لیکن یہ اس کے تمام معنی کی ادائیگی نہیں کر سکتا لہذا مسلم کے اندر یہ کوئی مت ثابت کرے لکھا ہوا ہے کہ کہ حضرت حضرت صاحب اللہ یہ یہ نہیں وہ کہتے تھے یار تو سے خطا میرے خیال میں میں جناب کا بہت وقت خرچ کیتا ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ جڑا مواد دیتا ہے تو پہلا اگر سنیا جی سفر کرنا ہوتا ہے کرو صدقہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ حق میں رکھے حق سنت